جنگلی ہنس کچھ عرصہ پہلے ایک بادشاہ رہا کرتا تھا اس کے گیارہ بیٹے اور ایک بیٹی تھی جس کا نام ایلیسا تھا بارہ بچے علم و ہنر میں بڑے ذہین تھے یہ تمام بچے قلعے میں ایک ساتھ رہ کے ایک خوشگوار زندگی گزار رہے تھے تبھی بادشاہ نے دوسری شادی کر لینے کا فیصلہ کیا کیونکہ بیوی کے انتقال کے بعد وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہا تھا محل میں ایک عالیشان تقریب ہوئی سارے بچے نئی ماں کی آمد پر خوش تھے ان کا خیال تھا کہ وہ آ کے ان پر اپنی ممتا لٹائے گی مگر انہیں اس کی مختلف تصویر ملی نئی ملکہ بچوں کے حق میں ایک فاسق جادوئی فتنہ ثابت ہوئی سارے بچے اس سے مل کر بڑے مایوس ہوئے میں چاہتی ہوں کہ تم سب کام کرو تم سب کامیابی کا نام لے کے اس نے ایلیزا کو ایک کسان اور اس کی بیوی کے ساتھ دور ایک جگہ بھیج دیا اور گیاروں شہزادوں کے خلاف اس نے بادشاہ کے کان بھر دیے اس پر بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ بچے قلعے کو چھوڑ دیں اور اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملکہ نے بچوں پر جادو کر دیا تم سب اپنی زندگی آرام پستی میں ضائع کرو گے جیسے بدسورت خاموش پرندہ اڑ جاؤ یہاں سے شہزادے دل کے بڑے معصوم تھے اس لیے ملکہ کا جادو ان پہ پوری طرح اثر نہیں کیا جس سے وہ بدنما پرندے بننے کے بجائے خوبصورت ہنس میں تبدیل ہو گئے اور اڑتے ہوئے قلعے کے باہر ہو گئے ایلیزا وہاں خوش نہیں تھی جہاں وہ رہ رہی تھی وہ اپنے بھائیوں کو بہت یاد کر رہی تھی جب وہ پندرہ سال کی ہو گئی تو اسے قلعے میں واپس آنے اور بادشاہ سے ملنے کی اجازت تھی لیکن ملکہ نہیں چاہتی تھی کہ بادشاہ اور شہزادی کی روبرو ملاقات ہو ملکہ خوبصورت جوان ایلیزا کو دیکھ کر چل گئی وہ مجھ سے زیادہ پرکشش نہیں ہو سکتی لیکن وہ بادشاہ کو اچھی لگ سکتی ہے خوش آمدید عزیزہ قلعے میں تمہاری واپسی کا استقبال ہے پہلے میرے خوابگاہ میں چلو میرے پاس تمہارے لیے ایک تحفہ ہے مجھے تمہارے چہرے پر یہ غازہ لگانے دو یہ تمہیں بری نظر سے بچائے گا یہ گاجا ملکہ کی ایک چال تھی ایلیزا کو بدصورت بنانے کی جب بادشاہ نے ایلیزا کو دیکھا تو سخت برہم ہوا اف یہ بدصورت لڑکی میری دختر نہیں ہو سکتی باہر نکالو اسے میں اسے دیکھنا نہیں چاہتا ایلیزا کو قلعے سے باہر نکال کر پھینک دیا گیا <laughs> میں اپنے بھائیوں کی جان تھی جب وہ میرے ساتھ تھے ایلیزا اپنے بھائیوں کی تلاش میں اپنا سفر شروع کرتی ہے

اس نے کچھ قدموں کی آہٹیں سنی وہ ڈر گئی اور کہیں چھپنے کی کوشش کرنے لگی چھپنے سے قبل اس کی ایک ضعیف خاتون سے ملاقات ہوئی کیا تم خوف زدہ ہو ہاں، ذرا سا میں یہاں گوند لینے اکثر آتی ہوں کیا تم اس میں سے کچھ کھانا چاہو گی ہاں مجھے زور کی بھوک لگی ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ جنگل میں کیا کھانے کے لائق ہے اسے لے لو مگر تم یہاں کیا کر رہی ہو میں گیارہ شہزادوں کی تلاش میں نکلی ہوں کیا آپ نے انہیں یہاں دیکھا ہے نہیں میں نے نہیں دیکھا لیکن میں نے کچھ ہنس دیکھے ہیں جن کے سروں پر تاج تھے وہ ندی میں تیر رہے تھے اگر تم وہاں جاؤ گی تو تم انہیں پا سکتی ہو ایلیزا نے اس ضعیفہ کا شکریہ ادا کیا اور سفر شروع کیا اور ندی کے کنارے چلتی رہی کچھ گھنٹے چلنے کے بعد وہ ایک ایسے مقام پر آئی جہاں ندی بہرے معیت سے مل رہی تھی یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے میں اپنے بھائیوں کو کیسے حاصل کروں گی اس نے ساحل کے ریت پر ہنسوں کے گیارہ پروں کو پڑا ہوا پایا گیارہ ہے یہ لگتا ہے میں اپنے گیارہ بھائیوں کو جلد پالوں گی سورج غروب ہونے لگا تبھی اس نے دیکھا کہ گیارہ خوبصورت ہنس آسمان میں اڑ رہے ہیں جو اس کی جانب آ رہے تھے وہ کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی کہ وہ سارے اس کے قریب آ اترے اور سورج کے غروب ہوتے ہی وہ سارے شہزادوں میں تبدیل ہو گئے واہ آخر میں نے تمہیں ڈھونڈ نکالا میں ایلیزا ہوں وہ سارے ایلیزا کو دیکھ کر بہت خوش تھے ملکہ کے تلسمی فتنے سے ہم ہنس میں تبدیل ہو گئے اس دن سے ہم لوگ جنگلی ہنس کی طرح پرواز بھر رہے ہیں لیکن جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے ہم انسان بن جاتے ہیں ہمیں ایک سال بعد ہی گھر لوٹنے کی اجازت ہے کل ہم لوگ قلعے کے لیے کوچ کریں گے کیا تم بھی ساتھ آؤ گی بالکل آؤں گی میں بھی اس لانت بھری تکلیفوں سے نجات چاہتی ہوں اگلی صبح شہزادے پھر سے ہنس میں تبدیل ہو گئے انہوں نے ایلیزا کو ایک جالی میں بیٹھ جانے کو کہا اور اپنی چوچوں کے سہارے جالی کو اٹھا کے نئے راستے پر چل پڑے ایلیزا کو اس سواری سے بڑا مزہ آ رہا تھا وہ بادلوں میں اپنے نیچے تیرتے ہوئے دیکھ رہی تھی اس نے پہاڑوں کو بھی گزرتے دیکھا جنگل شہر گاؤں اور محلوں کو بھی اپنے نیچے سے گزرتے دیکھا دن ڈھلنے کا وقت آیا تو وہ کچھ غاروں کے درمیان اتر گئے اور ایک غار میں رات گزارنے کا فیصلہ کیا رات میں ایلیزا جب نیند کی غنودگی میں تھی تو خواب دیکھا کہ ایک پری اس سے ملنے آئی ہے ایلیزا کو لگا کہ پری کی شکل بالکل اس ضعیفہ کی طرح ہے جو جنگل میں اسے ملی تھی علیزہ میں جانتی ہوں کہ تم کس بات کو لے کے بے چین ہو بھائیوں کے لیے میں اپنے بھائیوں کو ہر بلا سے پاک چاہتی ہوں مگر اب نہیں جانتی کہ اب ان کا کیا ہوگا ان کی بہبودگی کے لیے تم کیا چاہتی ہو ان کا تندرست ہونا یا بیمار رہنا اگر تم کر سکتے ہو تو کرو میں تمہیں اس کا علاج بتاؤں گی میں اپنے بھائیوں کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں علاج درد اور تیز دینے والا ہے میں ہر درد برداشت کروں گی مہربانی کر کے مجھے بتائیں ایک خاردار درخت ہے جو اس غار کے قریب سنگین احاطے میں پھلتا ہے تمہیں انہیں لانا ہوگا اور ان کو پیس کے موم بنانا ہوگا اور ان سے گیارہ کوٹ تیار کرنے ہیں اور کوٹ کو پھینک کر ہنسوں کو ڈھانکنا ہے تب ان پہ کیا گیا سہر زائل ہوگا لیکن ایک بڑی اہم بات تم کسی سے ایک لفظ بھی نہیں بولو گی اس عمل کے شروع ہونے سے مکمل ہونے تک اگر تم نے زبان کھولی تو تمہارے بھائی مر جائیں گے ٹھیک ہے میں ثابت قدم رہوں گی ایلیزا غفلت میں اٹھی تب اسے احساس ہوا کہ وہ ایک خواب تھا پھر بھی اس نے تسلیم کیا بھائیوں کو دیکھا تو وہ جا چکے تھے یہ صحیح وقت ہے اپنی ذمہ داری شروع کرنے کا وہ باہر گئی اور خاردار پتے چننے شروع کر دیے جو چب رہے تھے اور ٹیس بھی دے رہے تھے لیکن ایلیزا انہیں توڑتی رہی یہ جانے بغیر کیسے احتیاط برتتے ہیں اس نے کچھ پتے حاصل کیے اور انہیں غار میں لے کر آئی اور انہیں پیس کر موم بنایا ایک چوہا یہ سب دیکھ رہا تھا کہ ایلیزا کیا کام کر رہی ہے اسے اس میں دلچسپی پیدا ہوئی اور اس اس نے کی مدد کرنا شروع کر دیا رات کو جب اس کے بھائی غار میں واپس آئے تو انہوں نے ایلیزا کو ایک عجیب سے کام میں مصروف پایا تم اس پر کیا کر رہی ہو ایلیزا ہمشیرہ تم جواب کیوں نہیں دے رہی خاموش کیوں مہربانی کر کے کچھ بتاؤ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ کر رہی ہے اسے مکمل کیے بغیر کچھ کہنا نہیں چاہتی ایک چھوٹا بھائی ایلیزا کے پاس گیا اس کے ہاتھ کو کھینچ کر دیکھا تو اس میں چھالے پڑے تھے یہ دیکھ کے اس کے کے آنکھوں میں آنسو آ گئے کا ایک جوڑا ایلیزا ہاتھوں میں گرا تو اس اس کے سارے زخم جاتے رہے اور کا خواب یقین میں بدل گیا ایلیزا کچھ دن مسلسل اپنا کام کرتی رہی اور چوہا اپنی مرضی سے اس کی مدد کرتا رہا ایلیزا نے ایک کوٹ کی تکمیل کر لی اور دوسرے کی تیاری شروع کی ایک دن جب وہ خاردار پتے چن رہی تھی تبھی قریب سے کچھ تیز آوازیں سنی تو اس نے غار واپس جانے کا فیصلہ کیا مگر کچھ کتے اور کچھ شکاریوں نے اس کا راستہ روک لیا اس سب نے بڑے اچھے لباس پہن رکھے تھے ایک خبرو جوان گھوڑے سے نیچے اترا اور ایلیزا سے مخاطب ہوا آداب تم یہاں کیا کر رہی ہو کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں میں جنگلی علاقے میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا میں اس زمین کا مالک ہوں تم مہربانی کر کے میرے ساتھ میرے قلعے میں چلو تم وہاں پر محفوظ رہو گی ایلیزا کے پاس سلطان کے ساتھ جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا سورج غروب ہونے سے قبل وہ لوگ قلعے میں پہنچ گئے یہ قلعہ بڑا عالیشان تھا مگر ایلیزا وہاں خوش نہیں تھی وہ اکثر و اوقات روتی رہتی اور اپنے بھائیوں کو یاد کرتی رہتی سلطان ایلیزا کے کوٹ اور موم اسے دینے کو آیا جو اس نے بنائے تھے یہ تمہارے قیام گاہ سے دستیاب ہوئے یہ تم یہاں بھی کر سکتی ہو جو اپنے گھر میں کرتی تھی آہا کیا ہے ہے لگتا میں آج اپنا دل ہار جاؤں گا ایلیزا اپنا کام روکنا نہیں چاہتی تھی اور موم کے کوٹ بناتی رہی اس نے دس کوٹ مکمل کر لیے آخری ایک کوٹ کی تکمیل کے لیے وہ کچھ اور خاردار پتے لینے کے لیے بھاگی خیال آیا سنگین احاطہ جانے کے بجائے یہیں قلعے سے کچھ پتے لے لیے جائیں لہٰذا رات کو وہ قلعے سے باہر آئی اور سنگین احاطہ ڈھونڈنے لگی ابھی اس نے خاردار پتے توڑے ہی تھے کہ سلطان کے مشیر اور اس کے آدمیوں نے اسے گھیر لیا او تم یہاں تم یہاں کیا کر رہی ہو خاردار پتے توڑے لیکن کیوں یہ کسی جادو ٹونے کے لیے استعمال ہوتا ہے مجھے شک ہے کہ یہ کوئی جادوگر نہیں ہے اور یہ بات میں ثابت کر دوں گا علی شاہ میرا خود اعتماد یقین نہیں کر رہا پھر بھی اسے لے جا کر عدالت میں پیش کرو قاضی سنے گا اور فیصلہ کرے گا اور اسے سزا دے گا یہ جان لے سکتی تھی اسے تمام اہل وطن کے سامنے لے جاؤ یا اسے لے جا کر ہاتھی کے پاؤں کے نیچے کچل دو ایسے جادوئی فتنے کو وطن میں رہنے کی اجازت نہیں اسے کل لے جا کر قتل کر دیا جائے بغیر کسی تاخیر کے آخر یہ فیصلہ لیا گیا کہ ایلیزا کو اس قلعے سے دور کسی جزیرے میں ختم کر دیا جائے وہ کال کوٹری میں افسردہ تھی ایلیزا سوچ رہی تھی کہ یہ وہ اس کی آخری رات ہے تبھی دروازہ کھلا اور اس کے سارے کوٹ اور موم اس کے سامنے پھینک دیے گئے یہ سلطان نے تمہارے لیے بھیجے ہیں ان سے تم میں جوش رہے گا اپنی ذمہ داری پوری کرنے کا یہ میرا آخری موقع ہے لیکن موم بنانے کے لیے مجھے کچھ خاردار پتے چاہیے ہوں گے تبھی اس نے دیکھا خاردار پتے لیے کال کوٹری کی کھڑکی سے چوہا اندر آ رہا ہے اس نے پھر سے کام شروع کر دیا چوہا سنگین آتا اور کال کوٹری کے بیچ پھاگتا رہا اور خاردار پتے موصول کر ایلیزا کو دیتا رہا اس نے آخری کوٹ بھی بنا لیا اب تک باہر صبح کی گرنے جھانک چکی تھی وہ ایک بگی میں بیٹھی اور ایک کوٹ کو سل رہی تھی بنا کسی رکاوٹ کے سینکڑوں لوگ جمع ہو کر اسے دیکھتے رہے دس کوٹ اس کے سامنے پڑے تھے بگی پانی کے جہاز کی جگہ پہنچی جو ایلیزا کو دور لے جانے والا تھا تبھی اس نے اپنے کنبے کی آوازیں سنی ایلیزا نے اوپر دیکھا تو ہنس اڑتے ہوئے اس کے پاس آ رہے تھے اور اس کی حفاظت کے لیے بگی کو گھیر کر بیٹھ گئے ایلیزا نے اب تک آخری کوٹ بھی مکمل کر لیا تھا اس نے سارے کوٹ ایک ایک کر کے سارے ہنسوں پر پھینکے اور گیارہ ہنس خوبرو شہزادوں میں تبدیل ہو گئے یہ میری ہمشیرہ ہے یہ معصوم اور بے گناہ ہے اب ہم محفوظ ہیں برادران اب میں بول سکتی ہوں میں جادوئی فتنہ نہیں ہوں میں اپنے بھائیوں کے تحفظ کی کوشش کر رہی تھی جو ایک ساہرہ کے سہر کے شکار تھے شہزادی نے اپنی تمام داستان سلطان سے بیان کی ایلیزا کے ساتھ جو برتاؤ ہوا اس کے لیے سلطان شرمندہ تھا جو تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی اس کے لیے میں مزید معافی مانگتا ہوں کیا تم مجھ سے شادی کرو گی دیکھو انکار نہ کرنا قلعے میں ہر ایک فرد یہ خبر سن کے خوش تھا کہ سلطان کی شادی ہو رہی ہے اس عالیشان شادی میں گیارہ شہزادے بھی شریک رہے بعد میں بادشاہ کو معلوم پڑا کہ سلطنت کی ملکہ کے شہر نے ایلیزا اور گیاروں شہزادوں پر قبضہ کر رکھا تھا اسے تمام عمر قید کی سزا ہوئی اس طرح بادشاہ ایک صحرا کے سہر سے آزاد ہوا اور وہ سب ساتھ ساتھ خوش و خرم رہنے لگے